انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا انس کہتے ہیں یہ بات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے فرمایا البتہ بشارتیں باقی ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بشارتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو بہتر یہ حدیث صحیح ہے